حضرت صاحب بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سردار حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا عاصم بتائیے اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے تو کیا وہ اسے قتل کر دے پھر اسے لوگ کساس میں قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے آپ میرے لیے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کو ناپسند فرمایا اور انہیں معیوب سمجھا حتیٰ کہ حضرت عاصم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات بہت شاق گزری پھر جب عاصم اپنے گھر واپس آئے تو عوائمر نے آ کر کہا عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا ہے عاصم کہنے لگے تو میرے پاس کوئی اچھی چیز لے کر نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اس سوال کو ناپسند فرمایا ہے ویمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ میں یہ مسئلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں ویمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے اور انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ فرمائے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اور آدمی دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ اسے قتل کر دے یا وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں وہی اتر چکی ہے لہٰذا تو جا اور اسے لے آ حضرت سہل نے کہا پھر انہوں نے آپس میں لعان کیا اس وقت میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب اویمیر لعان سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں تب تو گویا میں نے اس پر جھوٹ باندھا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی انہوں نے اسے تین طلاقیں دے دی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتیس